وکل اللہ بلا وکل غلالہ وف اللہ ضلال تن سار غم اللہ علی نرطال بسم اللہ الرحمن رحیم یا خلق ناتم ان زر الحمسا وجالنا تم شعبن و قبا عل لتعارفوا ان اقاطم ان اللہ علی بلخبیر صدق صلاح مولانا الحبیب حضرات میرے لیے یہ بڑی خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ بڑی مدت کے بعد آپ کی اس بستی میں آپ سے ہم کلام ہونے کا یہ وقت میسر آیا ہے اور اس لحاظ سے میں اسے اپنی خوشبختی تصور کرتا ہوں کہ اس وقت مجلس کا عنوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت ان کی شان ان کی بڑائی ان کی بلندی اور سرور گرامی علیہ السلاط وسلام کے بعد قائم ہونے والی خلافت راستہ کا تذکرہ ہے اگرچہ یہ بات کچھ عجب کی بھی معلوم ہوتی ہے کہ آج مسلمانوں کی بستیوں میں مسلمانوں کے درمیان سرور گرامی علیہ السلاط والسلام کی صحابہ اور آپ کے کی عظمت کے موضوع پر خیالات کا اظہار کیا جائے ان صحابہ کی شان اور عظمت کے متعلق تذکرہ کیا جائے کہ جو اگر اس کائنات میں نہ ہوتے تو آج ہم بر طویل کے اس علاقے کے رہنے والے لوگ پہن کے بتوں کے سامنے سجدہ ریس ہوتے اگر آج ہم مسلمان ہیں سرور کائنات کے لائے ہوئے دین کو ماننے والے ہیں اللہ کے قرآن کو اپنی پہچانیوں پر سجائے ہوئے اور نبی کے فرمان کو اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں تو اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ نبی محرم علیہ السلام علیہ السلام کے اصحاب کرام ان کی قربانیاں ان کی جدوجہد ان کی تلوداؤ ان کی قدوتا ان کی ساری کوشش میں ہمیں اللہ کے اس دین کی سمجھ ادا کروائی ہے یہ صحابہ کا فیضان ہے یہ ان کی قربانیوں کا سلا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لگایا اپنی جوانیوں کو خرچ کیا اپنے مال کو خرچ کیا اپنی اولادوں کی قربانیاں دی اس لیے کہ نبی کے ارشادات کائنات کے چپے چپے تک پہنچ جائیں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج عجم کے ان علاقوں میں رہنے والے لوگ خاندانی اور حسب و نصب کے گفت بنا کر سرور کائنات علیہ السلاط وسلام کے صحابہ کی عظمتوں پر چھینٹے لیتے ہیں جبکہ وہ نہیں جانتے کہ سرور گرانی علیہ السلاط وسلام اس کائنات میں اس لیے جلوگر نہیں ہوئے تھے کہ کسی خاندان کو ہرائی بخشے کسی گڑانے کی عزت لوگوں کے ذہنوں میں راسک کرے کسی خاص خان وادے کا احترام لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے سرور کائنات کی بےکت کا مقصد یہ نہیں تھا بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا اور اللہ نے توفیق دی تو بات اس طرح سمجھا جاؤں گا کہ پھر قیامت تک کسی سے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ موت نہیں ہوگی انشاءاللہ اور چاہے کتنے ہی کالے دل والے کیوں نہ آ جائیں پھر آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ سے ہٹا نہیں سکیں گے انشاءاللہ شاء اللہ میں نے یہاں آ کے بہت باتیں سنی ہیں بہت کچھ کہا گیا وہ لوگ جن کو اپنے آپ کا بھی کچھ علم نہیں ہے اپنے آپ کو نہیں جانتے وہ بات کرتے ہیں تو صدیق کائنات کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو کہو حضرت ذرا پہلے اپنا تعارف اپنا حدود اربا اپنا جغرافیہ کو بتلاؤ تم ہو کون کہاں سے آئے ہو نام لیتے ہو علی کا اور تان دیتے ہو سدھی کو فاروق پہ کبھی سوچا بھی ہے کہ جس کے نام کی آڑ لے کے جن پہ تان و تشنی کرتے ہوئے اس کا اپنا موقف ان کے بارے میں کیا تھا کبھی سوچا ہے میں سمجھتا ہوں باتیں بہت ہیں کرنے کی اور اللہ نے توفیق دی تو کچھ نہ کچھ کر کے ہی جاؤں گا ان شاء اللہ نزیز اور آج ایک بات میں کہہ دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں نارو لال کا قصبہ بڑا پڑھا لکھا قصبہ ہے اور یہاں کے لوگ بڑے خوش بہت لوگ ہیں اور ان لوگوں کو تقریریں سن سن کے خاصا حق اور باطل کے پرکھنے کا ملکہ حاصل ہو گیا ہے آج ایک بات کہہ دوں گا کہ اپنی ساری گفتگو میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہوگا حوالہ ہوگا تو دوستوں کی کتاب کا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے اور کسی عرب نے کہا تھا الفضل ما شاہدت بہل داؤ فضیلت اس کا نام ہے کہ دشمن اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے اور نہ جانے اور نہ جانے کتنے لمبے لانے لگاؤ گے تو پھر آدھی تقریر تمہاری ہوگی آدھی میری ہوگی ٹھیک ہے گرمی بھی ہونی چاہیے پر اتنی نہیں کہ گرمی پھر سردی میں تبدیل ہو جائے تم نے تو بالکل اسی طرح لمبے نعرے لگانے شروع کیے جس طرح لوگوں نے اپنی اذان کو لمبا دیا ہوا ہے کہتے کیا ہے اور سمجھتے کیا ہے کہ جو بات ویسے نہیں منوائی جا سکی اب اس کو اذانوں سے منواؤ وہ اذانوں سے منوانے سے کیا ہوتا ہے کہتے علی ولی اللہ خلیفت رسول اللہ بلا فصل اذان سے بن جائے گا اگر اذان سے بن جاتا ہے تو آؤ میرے پاس آ جاؤ میں آج تمہیں بنوانے کے لیے تیار ہوں اس کا کیا جگہ اس طرح جگہ کیا تم کہتے ہیں نا کہ کا منہ لال ہے تو اپنا پیٹ پیٹ کے لال کر لیا جائے اس سے بات نہیں بنتی نام لیتے ہو ابو بکر کا آئے نام لیتے ہو عمر کا مجھے اتنا تو دو کہ سبو بکر عمر کا نام لیتے ہو اس ابو بکر کا جو پیغمبر کا تھا یا اس ابو بکر کا جو علی کا تھا بتلاؤ تو صحیح ابو بکر کو بہت گزرے ہم نے دیکھا کہ علی کے گھر بچہ پیدا ہوا حسنین کے بعد اور اس نے اس کا نام رکھا پہلے بیٹے کا وہ اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھا دوسرا بیٹا ہوا لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے علی تجھے مبارک ہو رب نے بیٹا آقا کیا نام کیا رکھا ہے کہا پہلے کا نام محمد رکھا اور اب محمد کے بعد یار راہ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتا ہوں ہرولا سنی کی کتاب کا نہیں حرام ہے سنی کی کتاب کا نام لو حوالہ تیری کتاب علی شاہ شیخ مفید کا زندہ جا شرما کا جا ارشاد شیخ مفید کی اعلام اللہ تبرسی کی ما کر باقر مجلسی کی فصول الملہ ابن سائے کی کشم الغنا الملہ کی ان پانچوں نے دکھا علی کے گھر دوسرا بیٹا بس کے بعد ہوا لوگوں نے کہا مبارک ہو کہا خیر مبارک کہا نام کیا رکھا ہے کہا اپنے نبی کے یارے زار کے نام پہ اس کا نام ابو بکر رکھا ہے تیری جا پھر ان کتابوں کی آواز کو جلا تاکہ ہم کو بھی پتا چلے کہ ابو بکر سے تیری کتنی دشمنی ہے تیسرا بیٹا ہوا یہ پانچ کتابیں اور چھٹی کتاب جی نے کہانی کی کہا تیسرا بیٹا اور حسنین کے ساتھ پانچواں بیٹا ہوا یہ ہم مبارکباد دینے کے لیے آئے علی نام کیا رکھا ہے کہا ابو بکر کے بعد نام پھر عمر کے سوا کوئی دوسرا ہو سکتا ہی نہیں ہے کا نام میں نے عمر رکھا پھر چھٹا بیٹا ہوا حسین کے بعد چوتھا بیٹا ہوا کہا علی مبارک ہو اس کا نام کیا رکھا ہے کہا جب ابو بکر بھی آ گیا عمر بھی آ گیا تو یارو نبی کی دو بیٹیوں کے شوہر کے سوا اس کا نام علی اور کیا رکھے اس کا نام میں نے عثمان رکھا ہے پھر پھر ساتواں بیٹا ہوا حسنین کے بعد حسنین کے بعد پانچواں بیٹا لوگوں نے کہا علی اس کا نام کیا اچھا ہے کہا اس کا نام میں نے اپنے چچا کے نام پہ عباس رکھا اور عباس کا نام اسی طرح مؤخر کیا جس طرح رب نے میرے آقا کے بعد ابو و عمر و عثمان کو رکھ کے میرے چچا کو مؤخر کیا تم کیا کہتے ہو کس ابو بکر کی مخالفت کرتے ہوئے بتلاؤ تو صحیح کہ یہاں تو بچی تھی اور نام تب رکھے جب نہ کائنات میں ابو بکر تھا نہ کائنات میں عمر تھا نہ کائنات میں عثمان تھا آج لکھ کے جانا بات کو پھر اپنے بیٹے حسن کے گھر بیٹا ہوا پوتا پہلا پوتا اس کا نام زید رکھا نبی کے غلام زادے کے نام پہ پھر فرمایا نبی کے محبوب کے نام پہ زید رکھا دوسرا بیٹا ہوا اس کا نام حسن کے نام پہ حسن رکھا کے لیے تیسرا بیٹا ہوا اور ابو بکر سے محبت اتنی کہ جب تیسرا پوتا ہوا تو اس کا نام بھی ابو بکر رکھا چوتھا پوتا ہوا اس کا نام عمر رکھا پانچواں پوتا ہوا اس کا نام عثمان رکھا خیر حسین کے گھر بیٹا ہوا اس کا نام اپنے نام پہ علی رکھا پھر دوسرا بیٹا ہوا اس کا نام ابو بکر رکھا پھر تیسرا بیٹا ہوا اس کا نام عمر رکھا جاؤ ان ذاکروں کو کہو ان انزوں کو کہو اور کربلا کا قصہ بیان کرتے ہو ان کے نام پر ماتم کہتے ہو اور ہمارا نام لے کے پوچھا ہے کہ جناب ہمیں احتجاج کا کوئی طریقہ بتلا دو ہم ماتم چھوڑ دیتے ہیں بچوں آج سارے طریقے تمہیں بتلا کے جائیں گے انشاءاللہ سارے طریقے یاد کر لو کیوں دکھے میدان سے گھبرا نہ جائے دل انسان ہوں پیانا اور ساگر نہیں ہوئے تم نے سمجھا کیا ہے کیا اس نے سمجھا ہے اور کیا اس نے جانا ہے ہر خاص نشینوں کی ٹھوکر میں جمانا ہے تو آ کے یہاں کرا پکارتا رہا کیا اگر تجھے مانے جنا ہے ایک دفعہ سامنے کھڑا ہونے کی ضرورت تو کر کعبہ کے رب کی قسم ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے یہ لوگ سان لائی ظہیر کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کر سکتے بیٹھ کے باتیں کرتے ہو یہ ہے وہ ہے اور ہم سے وہ دوستی کا نام لیتے ہو جو ابو بکر کا دوست نہیں وہ احسان لائی ظہیر کا دوست کیسے ہو سکتا ہے دوستی کی باتیں کرتے ہو اور تم تو علی کے دوست نہیں وہ علی نے جن کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے تم ان ناموں کے دشمن ہو تم تو علی کے دوست نہیں صدیق کے دوست نہیں فاروق کے دوست نہیں عثمان کے دوست نہیں اور علی کے دوست نہیں حسن کے دوست نہیں حسین کے دوست نہیں تم کس طرح یہ تین امام معصوم ہیں ان کو کہتے ہو ان کی دوست خدا کی طرف سے کوئی غلطی کر سکتے ان سے پھر پوچھو جناب غلطی نہیں کر سکتے تو اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان کیوں رکھتے ہو پوچھو ان سے کتاب تمہاری بات ہماری کہ انہیں کا مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی اور انہیں کی میں فل سنارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی صحابہ کی محبت کے نور سے اپنے چہروں کی تیاریوں کو دھو لو اپنے دلوں کی تاریخیوں کو دور کر لو تم نے کیا سمجھا ہے جو ایک بات نارے باندھ لانو پلے باندھ لینا اور اس کو اس طرح مضبوطی سے پکڑو جو آئے اس سے پوچھو کالے کے رب کی قسم ہے جواب نہیں دے سکتا ایک ہی مسئلہ یاد رہ گیا انشاءاللہ سارے مسئلے یاد رہ جائیں گے پوچھو ذاکر سے پوچھو باعث سے پوچھو ماتم کرنے والے سے کربلا کا قصہ بیان کرتے ہو کربلا کا واقعہ پڑھتے ہو کبرا کربلا کے نام کے تصرے کرتے ہو اتنا کو بتلاؤ حسین کے ساتھیوں کے نام لیتے ہو اور لوگوں کے بیٹوں کے تذکرے کرتے ہو کہتے ہو اوسیا کا بیٹا حسین کے ساتھ تھا کہتے ہو جعفر کا بیٹا حسین کے ساتھ تھا کہتے ہو عقیل کا بیٹا حسین کے ساتھ تھا کہتے ہو مسلم کے بھائی حسین کے ساتھ تھے کہتے ہو طالب کے بیٹے حسین کے ساتھ تھے کہتے ہو کہ نہیں کہتے ان سے پوچھو اور لوگوں کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہو حسین کے باپ کے بیٹوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے تمہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کے تذکرے کرتے ہو کہتے ہو تمیمی تھا ارپا اتنے اوسدا تھا کہتے ہو جاپٹ تھا آم تھا مسلم ابن عقیل کا بھائی تھا وہ تھا یہ تھا میں کہتا ہوں یہ کیوں نہیں بتلاتے کہ حسین کے باپ کا بھی کوئی بیٹا تھا کہ نہیں تھا حسین کا بھی کوئی بھائی تھا کہ نہیں تھا حسین کا بھی کوئی بھتیجا تھا کہ نہیں تھا حسین کا بھی کوئی بیٹا تھا کہ نہیں تھا ساروں کے نام لیتے ہو حسین کے باپ کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے اس لیے نہیں لیتے کہ نام لیں گے تو پھر یہ واقعہ بیان کرنا پڑے گا کہ اس پرانی شیعہ ملا باقر شیعہ الغما کا اور بڑی شیا یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں حسین کے اوپر جو نچھاور ہوا والی کا بیٹا ابو بکر تھا دوسرا جو کٹا والی کا بیٹا عمر تھا تیسرا جو کٹا والی کا بیٹا عثمان تھا کیوں نہیں نام لیتے ساروں کا نام لیتے ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیتے جاؤ سے مختلف تمہاری کتاب ہے اسمرانی نے لکھا پھر اس کے بعد حسین کے جنہوں نے جان نشاور کی وہ حسن کا بیٹا ابو بکر تھا حسن کا بیٹا عمر تھا حسن کا بیٹا عثمان تھا علی اکبر کا نام لیتے ہو علی اکبر کا نام لیتے ہو اکبر و اصغر کی بات کیوں کرتے ہو یہ کیوں نہیں کہتے کہ جس کو اکبر و اصغر کہتے ہو ایک کا نام ابو بکر تھا دوسرے کا نام عمر تھا نام اس لیے نہیں لیتے کہ یہ نام لیے گئے تو پیٹنے والے پوچھیں گے یہ کربلا کے میدان میں ابو بکر عمر عثمان اتنے کہاں سے آ گئے پوچھنے والے پوچھیں گے کہ یہ علی کے گھرانے میں ابو بکر عمر عثمان کیسے آ گئے پوچھنے والے پوچھیں گے یہ حسن کے گھر میں ابو بکر عمر عثمان کیسے آ گیا پوچھنے والے پوچھیں گے یہ حسین کے گھر ابو بکر عمر کیسے آ گیا اور اگر کہو گے کہ یہ حسین کے بھائی بھی تھے یہ حسین کے بھتیجے بھی تھے یہ حسین کے بیٹے بھی تھے تو پھر سننے والے کہیں گے اگر حسین نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اگر حسین نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا اگر حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اگر حسن نے اپنے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا اگر حسن نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا اگر علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اگر علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا اگر علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تو تم ان کو برا کیسے کہتے ان کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام کیوں نہیں رکھتے کیوں رکھتے ایک ملا علاج نے کہا کہ جناب یہ نام ہے میں نے کہا پھر کیوں رکھے اگر ان سے دشمنی تھی کیوں رکھے بتلاؤ لوگ یاروں کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہیں تو دشمنوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے جن سے محبت ہوتی ہے نام انہیں کا رکھا جاتا جن سے پیار ہوتا ہے نام انہیں کا رکھا جاتا ہے کہا نہیں نہیں اس لیے نہیں رکھا میں نے کہا کیوں رکھا کہا اس لیے رکھا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نام کی نفس ہی برے نہیں ہے اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ نام تین ہی میں نے کہا اگر تمہاری بات مان لی جائے پھر بھی یہ ثابت ہوا کہ تم تم تینوں اماموں کے مخالف کہا وہ کیسے میں نے کہا تمہارا امام تینوں یہ کہتے ہیں یہ تینوں نام برے نہیں لیکن تم پھر بھی ان کو برا سمجھ کے علی کی بھی مخالفت کرو حسن کی بھی مخالفت کرو اور حسین کی بھی اور ایک چوتھا بھی ہے ایک وہ بھی امام چوتھا امام کون سا زین آدرین اٹھاؤ نو بختی کی کتاب تیرا فیرخ شیعہ بختی کی کتاب تیرا فیرخی شیعہ کا سب سے پرانا عالم اس نے کہا کہ علی حسین کے بیٹے زین العابدین کا اصل نام علی تھا اور اس کا لقب زین العابدین تھا اور اس کی فلی ابو بکر تھی اس کی کنیت اور پھر جب اسلام العابدین کے گھر بیٹا ہوا پہلے بیٹے کا نام اپنے نانا کے نام پہ محمد رکھا کتابیں بیس کہا پہلے بیٹے کا نام محمد رکھا دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا عمر سے اتنا پیار ہے کہ چاروں امام اپنے بیٹوں میں عمر کے نام کو چھوڑنا گوارا تجھ کو کیا تکلیف ہے میں نے جاؤ کربلا کی کسی اور کہانی کی کوئی کتاب نہ جس میں یہ نام موجود ہے تمہیں ان سے کیا دشمن کہتے ہیں بڑی انہوں نے چھین لیا میں اپنا بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن چلو چل نکلی ہے تو یہیں پہ کہتے ہیں جناب بڑا ظلم ہوا کیا ظلم ہوا کیا ابو بکر و عمر عثمان نے علی سے خلافت چھین لی ابو بکر عمر عثمان نے علی سے میں نے کہا پہلے یہ تو سمجھو کہ خلافت ہے کیا چھینا کیا ہے اصل میں نام لیتے ہیں حقوق نصب ہو گئے اور بے وقوف کا جو ہے ان کو خیال یہ ہوتا ہے کہ خلافت بھی بالکل اسی طرح کی چیز ہے جس طرح کی چیز بٹوں نے چھین لی تھی نہیں سمجھتے سمجھتے ہیں جناب حکمرانی چھین لی جس طرح بھٹو سارے پاکستان کا مالک اور دولت کے سارے سوتوں کے رخ اپنے گھر کی طرف کر لیے کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جو ابو بکر نے چھین لی کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جو عمر نے چھین لی کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جو چھین چھینا کیا ہے یا کم از کم یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح کی حکومت ہوگی جس طرح کی اپنے راتوں رات چھین لی تھی نہیں سمجھتے ہیں کہ اب لوگ واپس مانتے ہیں تو ان کو لاٹیاں دیتے ہیں اور لاہور میں میں نے بتایا ہے کہ کبھی آدمی غلطی کر کے چار بجے کے بعد مال روڈ کی طرف نکل جائے تو دیکھتا کیا ہے کہ اسلحے سے لیس پوری طرح مسلح پولیس جو ہے اس طرح بھاگ رہی ہے جس طرح میدان جنگ کی طرف جاتی ہے پوچھو کہاں جا رہے کہہ رہے بارڈر پہ جا رہے ہیں اور بارڈر کہاں ہے رہے ریگل کے چوک میں ہے کیوں بھائی یہاں بارڈر کا سمجھ گیا کہہ رہے وہاں حکومت چھیننے والے آئے ہوئے ہیں ان میں یہی سمجھا ہوا ہے کہ چھین لی بھائی چھینا کیا ہے لیا کیا ہے کیا لیا ابو بکر کیا لیا ابو بکر نے کیا لیا عثمان نے لیا یہ کہ جب اس کائنات سے رخصت ہوئے تو صاحبزادیوں کی آنکھوں میں آنسو بیٹے رو رہے ہیں ام المومنین صدیقہ کا ایک کائنات آئی ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ابو بکر نے آنکھ کھولی بیٹوں کیوں روتے ہو بیٹیوں کیوں روتے اور جب ام المومنین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تب اٹھے عائشہ تو صدیق کی بیٹی ہی نہیں کائنات کی ماں بھی ہے کیوں روتی ہو کہا بابا اس لیے روتی ہوں کہ آج نبی کا یار غار جا رہا ہے اور اس کے گھر میں اس کے یار کو کفن دینے کے لیے نئی چادر بھی موجود نہیں ہے اس لیے روتی ہوں اور صدیق نے آنکھ کھولی فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں اگر عمل اچھے ہیں تو کفن نیا ہو یا پرانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا لیا کیا ہے لیا یہ ہے کہ جب جانے لگے اپنی ساری اولاد کو بٹھایا بیٹو مجھے معاف کر دو ایک التجا ہے باپ کی اسے ٹھکرانا نہیں بیٹو نے کہا بابا تیرے منہ سے بات نکلے اور ہم حد کر دیں فرماؤ کیا کہتے ہو کہا ابو بکر اس کائنات سے جا رہا ہے اور تمہارے لیے کوڑی نہیں چھوڑی میری کل کائنات یہی چھت ہے جو میرے سر پہ کھایا کیے ہوئے بابا ہم جانتے ہیں پھر کیا ہوا فرمایا دیکھو تمہارا بوڑھا باپ دنیا سے جاتے ہوئے تم سے یہ چھت کا بھی سوال کرتا ہے کہا بابا کیا مطلب ہے فرمایا چاہتا ہوں کہ تم اگر مجھ کو اجازت دے دو یہ کوٹری جس نے میرے سر پہ سایہ کیا ہوا ہے اس کو بیچ کے اس کے پیسے بیت المال میں جمع کروا دوں کیونکہ تمہارا باپ دو سال تک بیت المال سے بتیس روپے تنخواہ کر رہا ڈرتا ہے کہ کہیں خدا نے ان پیسوں کا حساب لے لیا تو صدیق جواب کیا دے گا کیا لیا ہے کیا لیا ہے بھائی چھینا کیا ہے ذرا یہ بتلاؤ نہ صحیح کیا کر رقب کیا کیا غصب کیا کیا آج جمعے کا دن ہے صحابہ کرمڑے کائنات کی مسجد میں جمع ہے جمعے کا وقت گزرا جا رہا ہے اور وہ فاروق جس نے زندگی میں کسی کام میں لمحے بھر کی تاخیر دوبارہ نہیں کی آج وقت پہ جس وقت گزرا جا رہا ہے ابھی تک نبی کا ممبر کی طرف نہیں بڑھا لوگ مست آج کیا ہوا دیر گئے فاروق آیا نمبر کا قدم رکھا خطبہ پڑا اور معذرت رکھی کہا لوگوں تم سوچتے ہو گے کہ آج عمر کو کیوں ہوگی کہ عمر نے تو کبھی وقت سے کوتا ہی نہیں کی آج کیا ہوا کہا آج کرتا اتنا میلا ہو گیا تھا کہ پہننے کے قابل نہ رہا تھا اور گھر میں کوئی دوسرا کرتا بھی نہیں تھا اسی کرتے کو دھویا اس کو سوکھتے ہوئے دیر ہو گئی اس لیے مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے دیر ہو گئی ہے دیا کیا ہے کیا چھینا ہے یہ عثمان کہ میں نے اپنی طالب علمی کے دور میں ایک دفعہ شمار کیا کہ اس عثمان نے رب بار گاہ میں اپنے مال کو جس قدر لٹایا اگر آج کے کرنسی میں اس کو تبدیل کیا جائے تو ایک کروڑ چھتیس لاکھ روپیہ بنتا ہے ایک کروڑ چھتیس لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں قربان کیا خلافت کریں بیٹھے اس طرح مالدار و ترنگ تھے کہ ان کے ریوڑوں کو چرانے کے لیے پانچ ہزار زر خرید غلام رکھے ہوئے تھے پانچ ہزار نوکر اور جس دن یہودی سازش کے نتیجے میں ساری عثمان کے گھر کے سامنے جمع ہوئے تو نورین نے کہا مجھ سے کہتے ہو خلافت کا حساب دو اور مجھ سے حساب مانگتے ہو سن لو میں جو کروڑ پتی تھا جب رشتے دار پہ بیٹھا سب کچھ رب کی راہ میں لٹا دیا آج میری کل کائنات ایک اونٹ ہے اور وہ اونٹ بھی رب کے گھر کی زیارت کے لیے رکھا ہوا ہے سینا کیا ہے کیا کیا چھینا بتلاؤ تو صحیح اور پھر آج مسئلہ ذرا صاف ہی ہو جائے ہو جائے پھر آج مسئلہ صاف سنو ذرا بات کہتے ہیں انیچ اور میں کہتا ہوں الیکشن پر لڑے بٹ صاحب اور خان صاحب اور کہے جلو کہے وہ پھر گیا جو شیر صاحب کہے میرے میرے انتخاب میں جلو پھر گیا ہے شیر صاحب تم نے تو انتخاب ہی نہیں لڑا آپ کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے آپ نے تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا آپ کا جنو اے جی بس یہ نہ پوچھو بس بےمانی ہو گئی ہے کیا ہوئی ہے اگر خان صاحب کہیں کہ جناب بس صاحب نے میرے الیکشن میں دھاندلی کروا کے میرے ڈبوں کو خالی کروا دیا ان کے رشتے دار کہیں ان کے عزیز کہیں ان کے قریبی کہیں ان کے سچا کہیں ان کے بھانجے کہیں ان کے بتیجے کہیں ان کے ساتھی کہیں لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے چاہے بات غلط ہی ہو کہنے کا حق تو ہے لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں اور ناروال میں رہنے والوں اور لاہور کے بسنے والوں اور وزیر آباد سے ڈبکیاں کھاتے ہوئے آنے والوں تم یہ بتلاؤ تم علی کے لیے کیسے لڑتے ہو کہ علی نے علی کے چچا عباس نے علی کے بھائی یقین نے علی کے چچا کے بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ نے علی کے بیٹے حسن اور حسین نے علی کے بیٹے محمد و ابو بکر نے علی کے بیٹے عمر عثمان نے علی کے بیٹے عباس نے اس نے تو ابو بکر عمر عثمان کا اعتراض نہیں کیا تمہارے پیٹ میں درد کیوں شروع ہو گیا ہے سوچو تو صحیح انہوں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ ہم سے خلافت چھینی گئی چھینی کہا گئی وہ تو کینڈیڈیٹ نہیں تھا کینڈیڈیٹ چکیتا بنی فائدہ میں جو تھے ایک انسار کا لیڈر صادق نے عبادہ تھا ایک امت کے ساتھ دار کا نائب صدیق کے تھا تیسرا ان کو نہیں رضی اللہ تعالی عنہما تیسرا تو بندے کو نہیں تھا انصار نے کہا خلیفہ ہم میں سے مہاجرین نے کہا خلیفہ ہم میں سے انصار نے کہا ہمارا کینڈیڈیٹ ہماراڈیٹر نے ابھارا مہاجرین نے کہا ہمارا کینڈیڈیٹ اب بکر اب اگر ساجب نے عبادہ اعتراض کرے اس کا بیٹا اعتراض کرے اس کے ساتھی اعتراض کرے تو بات کچھ نہ کچھ بن جاتی ہے لیکن ایک تیسرے آدمی کا وہ اعتراض نہیں کرتا اس کے ساتھی کا جی اس سے دھان ہوگی کوئی بہتر لڑائی نہیں وہ تو کہیں گا کہ نہیں تھا کہا کہیں مہاراج بات کہیں گے کاغذ نے ابادا اور سدھی کہاں انسار کہنے لگے آج خلافت کو لے کے جائے گا تو تلوار کی دھار پہ لے کے جائے گا اب حوصلے میں آرام سے اطمینان سے کہا تلوار کی بات نہ کرو سرور کائنات کی بات کرو کیا تلوار کی بات کرتے سرور کائنات نے کہا کہ خلیفہ کو میں سے ہوگا نام محمد سنا گردنوں کو چکا لیا کہا کہ جس کو تم کہو بیعت کرتے ہیں صدیق نے فاروق کہا تھاما کہا فاروق آپ آگے کرو میں تمہاری بات کرتا ہوں فاروق کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے کہا صدیق جس کو نبی خود مسلح پہ کھڑا کر کے گیا ہو اس کے ہوتے ہوئے عمر کی مجال کیا ہے ہاتھ آگے کرو تمہاری کتاب ناراض کا حوالہ تمہاری کتاب بہار النار کا حوالہ تمہاری کتاب حیات القلوب کا حوالہ تمہاری کتاب شرائے ناج البلا ابن عبد الحدیب کا حوالہ علی کہتے ہیں علی علی کہتے ہیں شاہ نے صدیق کا ہاتھ پکڑنا تھا کہ لوگ اس طرح صدیق کے ہاتھ سے بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے جس طرح شہد کی مچھلیاں شہد کے چھاتے پہ ٹوٹ پڑتی ہیں اور انسار جو کہتے تھے کہ ہم آج خلیفہ بنا کے جائیں گے سلوار کی دھار پہ کوئی لے کے جائے گا انہیں انسار نے لپٹتے ہوئے سات کو رومتے ہوئے صدیق کے ہاتھ سے بیٹھے تم کہاں سے کیسے ہو کہتے ہیں نہیں جناب کینڈیڈیٹ تو نہیں تھا لیکن حق کسی کا تھا کینڈیڈیٹ تو نہیں تھا لیکن حق ہم نے کہا بھائی وہ حق کیوں تھا ذرا وہ بھی بتلا دو جان گیا اس لیے کہ یہ نبی کے چچا کا بیٹا تھا یہ نبی کے یاد رکھنے باتیں کہنے گے یہ نبی کے چچا کا بیٹا ہم نے کہا سوچ سمجھ کے بتلاؤ کل نے سوچ لیا ہم نے کہا کیا سوچا ہے کل گئے یہ نبی کے چچا کا بیٹا ہم نے کہا بیٹا بعد میں ہوتا ہے کہ چچا اور چچا کے بیٹے کا رشتہ کس کی وجہ سے ہے بولو چچا کے بیٹے کا رشتہ کس کی وجہ سے ہے اور اگر چچے کے بیٹے کی وجہ سے اس کا حق تھا تو چچا موجود ہے پھر چچا کا حق کیوں نہیں بنا اب بات موجود تھا پھر بات کے لیے کیوں نہیں لڑتے پھر ابھی کے لیے کیوں لڑتے ہو کہ ہو گئی ہے ہم نے تو ہم نے پہلی غلطی معاف کی گھر سے پوچھ کے آؤ اس کا حق کیوں تھا کہہ لگے اب بات کرتے ہیں ہم نے کہا کہہ لگے اس لیے حق تھا کہ نبی کی بیٹی کا شوہر تھا نبی کا دماغ تھا ہم نے کہا یہ ایک بیٹی کا شوہر تھا تو عثمان کا حق کیوں نہیں جو دو بیٹیوں کا شوہر تھا اس کا کیوں نہیں کہہ لگے پھر غلطی ہو گئی ہے ہم نے کہا اصل ہی چور کار پچا کے چڑھ لے پھر سوچ کے بتلا لو ہم کون سے بھاگے ہوئے ہیں کہیں گے اصل بات چچا اور چچا کے بیٹے کی نہیں اصل بات داماد کی بھی نہیں ہم نے کہا پھر کیا بات ہے کہیں گے خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو رب خلیفہ بناؤ ہم نے کہا اچھا کہیں گے بالکل ہم نے کہا تو رب نے کس کو بنایا تھا علی کہ ہم نے کہا کہ ربو بکر کیسے بن گیا عمر نے کیسے بنا دیا ہم نے کہا معاذ اللہ پھر تمہارے رب سے ہمارا عمر تکڑا ہوا نا تم کہتے ہو رب نے تو علی کو بنایا اور عمر نے ابو ہر جیت بولتے ہو قرآن نہیں جانتے ہمیں ہم سے پوچھو اگر رب نے بنایا ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت رب کے حکم کو ٹال سکتی اللہ مالک الملک ملک توت الملکہ منتشا تنز الملکا من منتشا و تو عزو منتشا و تو ذل لو بے کل ہے کہتے ہیں رب نے بنایا اور رب کا بنایا ہوا کوئی چھڑا سکتا ہے تو رب کیا ہوا ہم نے تو دیکھا ایک آدمی رب کچھ بات کو رد کر دے ہم نے دیکھا ساری خدائی ایک کہا موسا کو جنم نہیں لینے دے مٹا دو قرآن کے ساتھ ہے یوکلوں میں ہزاروں بچے موسا کی خاطر سے کروا دیے اور جب رب نے موسا کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا پھر کیا ہوا پیدا کر دیا اب پیدا ہوا تو ماں خوش نہیں ہوئی کہا اللہ دینا ہی تھا تو بچی دے دیتا زبا تو نہ ہوتا ابھی کیا گئے ابھی میرے لگتے جگر کو میری آنکھوں کے سامنے سبا کر دیں قرآن او ہے موسا ہم نے کہا موسا کی ماں تو دودھ پلا اللہ دودھ نہیں پلاتی کیوں نہیں پلاتی اللہ چند گھڑیوں کا مہمان ہے ماں دودھ پلاتی ہے دودھ ہی نہیں پلاتی ساتھ محبت نہیں پلاتی ہے اللہ اس کو کیا دودھ پلاتی فالتی ہے سر ام لاتا لا تحر موسا کی ماں دودھ پلاؤ جب تم دیکھو کہ تیری گود تیرے بچے کو پناہ نہیں دے سکتی تو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دینا اللہ جس بچے کو ماں کی گود نہ بچائے اس کو سمندر کی لہروں نے کیا بچانا ہے کہ لہروں کا کام ہی دبونا ہے فرمایا رب کے ارادوں کی بات کرتی ہو وہ لہریں سمندر کی جو دبونے کا کام دیتی ہیں جب ان پہ موسا جائے گا تو وہ جھولے کا کام دے گی اضافت کے علیہ پلتی سے لا اور میرا بات کو سننا تو آئے اتنا دو ہے یہ من المسلیم موسا کی ماں پھر سمندر میں ہاتھ کب دبائے ہاتھ کب دبائے دل ڈالا اللہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنی آنکھ کی روشنائی کو اپنے آنکھوں سمندر پھینکوں کا اناراج دو ہے بجائے لو ہم مسطرین موسا کی ماں پھینک دو اور کچھ کر لیں گے تو موسا لیں گے دیں گے تو کلیم اللہ بنا کے واپس لیں گے لیں گے تو پھر موسا ہوگا دیں گے تو کلیم اللہ بن چکا ہوگا دو ہے بہایا اللہ نے کہا اس کی طرف چلو جس نے تیری وجہ سے لاکھوں کو جمع کروایا ہے اللہ ہے نا اللہ اللہ اس کو کہتے ہیں انہوں نے پتا نہیں اللہ کس کو سمجھا ہوا ہے تمہیں نہیں معلوم کیا ہیں اللہ نے بنایا یہ ایک حوالہ یاد رکھنا ان کے مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو رب بناتا ہے اور ہم نے کہا رب نے بھی ابو بکر ہی کو بنایا تھا تو بن گیا تھا اگر رب نہ بناتا تو صدیق بن سکتا نہیں تھا سن لو بات کہا اس کے گھر کی طرف چلو جس نے تیرے لیے لاکھوں کا مروایا میں دیکھتا ہوں کیسے تجھ کو مارتا ہے چلو پھر ان کی بیوی کو کہا گھر سے باہر نکلو تیرے خامن کا دشمن تیرے باغ کی طرف سے بہتا ہوا آیا بہتا ہوا آیا تین آپ افسر آؤ ضرورت نہیں ملی ملک دیکھا کہ سمندر کی لہروں پہ چاند مسکراتا ہوا جا رہا ہے نبی سے خوبصورت چہرہ کائنات میں کسی کا ہوتا اور نبی کی اولاد کا چہرہ بھی خوبصورت کوئی کالے رنگ کا بہنگا نبی کی اولاد میں سے ہو سکتا جو کالا کلوتا کرتا ہے میں تو خدا کا خوف کرو کبھی شیشے کے منہ دیکھا جائے ایسا تا مبارک منہ ہے جس دن ویگ لیے اس دن رات تک روٹی نہیں لگ دیتا ان کا منہ دیکھو یہ کہتے ہیں نبی کی اولاد ان کو دیکھیں اور جن کو دیکھ کر روٹی نہ ملے وہ نبی کی اولاد ہو سکتا ہے ان ناراض دور ہوئے کہاں کو ہونا چاہیے دلّی اور میرے نبی پھر کائنات کے حسینوں کے حسین اتنا حسین کہ ایک دفعہ حسان نے دیکھا تو بے اختیار ہو تھا اور پکار اٹھا کہ واجم امن تر تب تو ہے واجمل امین قلم تل دن لکھاؤ خلف کا مبرہ من کل چاند کا کب خلف کا کما کشاؤ آتا تیرے حسن کو کیا کہوں چشمے فلک نے تجھ سے خوب رو نہیں دیکھا کسی ماں نے تجھ سے خوبصورت نہیں جنا کیا کہوں تیرے حسن کی بات اتنی سی بات کہتا ہوں کہ شاید تو رب کے پاس کھڑا ہو کے کہتا تھا رب مجھے ایسا بنا تو کہتا چلا گیا رب بناتا چلا گیا کا عالم نبی سے حسین چہرہ سیکھا کہاں پر اس کا چہرہ کیا دیکھا دل بھی ساتھ ہی کھچ گیا سینے سے لگایا ماتھے پہ رکھا چورا دوڑی ہوئی گراؤنڈ کے پاس آئی کیا لگی لا تک تو لو ہو کے میں نے فیصلہ کیا ہے اس کو بچہ بنا کے اپنی چھاتی سے چمٹا کے تیرے محل میں اس کو پالوں گی رب نے کہا مار کے تو دکھا اس کے لیے تم نے لاکھوں جمع کروایا تیرے گھر میں لے کے آیا مارو تو صحیح کرا اب بچہ بھوک سے بلک اٹھا کہا جاؤ شہر سے کسی دودھ پلانے والی کو ملاؤ ایک آئی دودھ تھی قرآن کیا ہوا ہر رملہ علیہ ملا دے ہم نے دو دن کے بچے پہ وہی نازل کر دی ہم نے کہا موسا دیکھنا تیری ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے کسی اور کا دودھ تو نے پینا ہر رب نا المرا دے سکالت ہل ادل کو ملا ہلدے یا کلو نہ ہوں یا کم لہم لہو نہ بلا بلا کے موسا کی بہن جو پیچھے پیچھے دور پاس میں کھڑی تھی دیکھا کسی کا نہیں پیتا دھرتی بھی آگے بڑھی کہا سب کو آج ماں دیکھا ہے ایک دایا میں بھی بلا کے لاؤں کہہ گے بھاگ کے جاؤ بلا کے لاؤ موسا کی ماں آئی فرون کی بیوی نے اٹھایا موسا کی گود موسا کو ماں کی گود میں رکھا کہا دودھ جی، پلاؤ بچہ پی لے گا تو تنہا ہم تم کو دیں گے قرآن سربد نہ ہو بلا ان میں ہی کئی تکر رہا انہا بڑا اس کی ماں کے کان میں کہا دیکھا رب کا کہا پورا ہوا کہ نہیں ہوا رب کا کہا اور رب کی بات کبھی ٹل سکتی اور رب کی بات کبھی ٹل سکتی اور اونچی بولو ان کو بھی پتا چل جائے رب کی بات کبھی ٹل سکتی یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو چھینا تھا باپ سے اور اس کے سر سے باپ کی محبت کو چھینا جب گرانے کے لیے آئے کون نے کہا لتن پہ اندر ہوں گے ہمیں ہم جس کے سر سے باپ کی شفقت کو چھینا تھا وہی تختے مصر پہ بیٹھا ہوا اور یہ آئے گیارہ سے گیارہ جوان رونے والے ماسم کرنے والے پیٹنے والے جھوٹا خون لگا کے آنے والے قرآن بجاؤ ابا ہوں یب یا ملوم ہوتا ہے رونے والے وہی ہوتے ہیں جو مارنے والے ہوتے ہیں رونے والے وہی ہوتے ہیں جو اور ہم نے وعدہ کیا تھا کتاب تمہاری بات ہماری تاریخ یا پوری سب سے متاثر شیعہ کی تاریخ اس نے کہا حسین جب ڈر بنانے آیا اس نے کہا کو دو بورے خطوں کے بھرے ہوئے الفاظ روایت کے فجاؤ کے خرچین مملو ہے مل کتم دو بورے خطوں کے بھرے ہوئے کہا سالم ہو یہ دو بوریاں تم نے مجھے خط لکھا اب کہاں نے کہا جس نے لکھا لکھا ہم نے نہیں لکھا پھر حسین اپنے بھائی ابو بکر اپنے بھائی عمر اپنے بھائی عثمان اپنے بتیجے ابو بکر عمر عثمان اپنے بیٹے ابو بکر عمر کو کٹوا کے خود کٹا ایک سر زندہ بچا وہی جس کی کنیت ابو بکر تھی جس کا نام علی تھا جس کا لکھن زین العابدین تھا جب کافلا حسین جس کو تم کہتے ہو لٹا ہوا کوبے کے اندر گیا یا کوبی سیاہ کہتا ہے علی نے دیکھا زین العابدین نے دیکھا کے میں سے کوپے والے رو رہے تھے کوپے والے ہائے ہائے دیوار تھا اپنے محمل سے چہرہ نکالا کہاں کوپیا تمہارے چہروں پر رقص کرے انتم قتل تم ہو انتم تم اور پہلے میرے باپ کو مارا اور میرے باپ کا ماتم کر رہے ہو اگر تم نے نہیں مارا تو بتلاؤ مارا کس نے ہے معلوم ہوتا ہے رونے والے مارنے والے ہی ہوتے ہیں رونے والے مارنے والے ہی ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے نا کہ علی کو تم نے نہیں مارا تھا علی کو تم نے اسی لیے نہیں نہ روتی علی کو نہیں سمجھ آئی بات اسی لیے نہیں نہ روتے ہم بھی گواہی دیتے ہیں تم نے نہیں مارا اس کو خارجی نے مارا تھا اسی لیے تو روتے نہیں ہو اگر بیٹے پہ رونا سواب ہے تو باپ پہ رونا سواب کیوں نہیں مناتے ہیں دن کہتے ہیں ہمیں ماتم کا طریقہ بتلاؤ بتلاتا ہوں تمہیں طریقہ آؤ چھری ہاتھ میں لو اور چھری سے کچھ نہیں بنتا تو مجھ کو کہو میں چندہ کر کے تمہیں پستول لے دیتا ہوں آؤ ماتم کا طریقہ بتلاؤ پہلے ماتم کا پھر ماتم کرو حسن کا پھر ماتم کرو حسین کا پھر ماتم کرو حسنین کی ماں فاطمہ کا پھر ماتم کرو بیمار کربلا زین العابدین کا پھر ماتم کرو محمد باقر کا پھر ماتم کرو جعفر صادق کا پھر ماتم کرو موسا کاظم کا پھر ماتم کرو علی کا طریقہ اور پھر اس کا ماتم کرو جو غار میں گھس گیا پترو ماتم کرنا نہ سارے نہ کرو تاکہ کوئی دن خالی کرنے جا رہے ہیں پھر ایک کا کیوں کرتے ہو کرنا تو سب کا کرو پھر باقیوں نے کیا بگاڑا ہے اور نہیں سمجھ آئی پھر انہوں نے کیا بگاڑا ہے ان کا بڑے بھائی کا کیوں نہیں کرتے اس کے بیٹے کا کیوں نہیں کرتے اس کے پوتے کا پہلے کرتے ہم نے میری اسمان نہیں کر رہے تھے دکانیں بند کر دی ہیں کر دو سر بھائی مہینے بھی بارہ باتم بھی بارہ امام بھی بارہ چلو پھر ہم بھی چھٹی کر لیں گے کوئی تو آئے نا پھر ماتم کرنا مہینے بھی بارہ امام بھی اور ماتم بھی نہیں ماتم چودہ طریقہ سے پوچھتے جنہوں نے کبھی ماتم کیا ہی نہیں ہے اور نواللہ جھوٹا دیتے ہو کہتے ہو زینب نے ماتم کیا اور محمد کی نواسی ہو اور برتل ہو تم نے سمجھا کیا ہے اور سروے کائنات تھا اپنے سے اس کی لاش کٹی اور پھٹی ہوئی تھی جیزر نکتا ہوا آنکھیں نکلی ہوئی کلیجا چیرا ہوا ناک کٹا ہوا کان کٹے ہوئے جسم کچلا ہوا آیا کر چشمے فلک میں دیکھا نیبے تلے قدم اٹھاتا ہوا آنکھ اٹھائی اپنے چچا کی لاش کا مسئلہ دیکھا وہ کملی اٹھائی جس کا ذکر آسمان والے نے قرآن میں کیا یا آئیے حل یا آئیو حل مستمل کمنی اٹھائی اور اپنے چچا کی ناش پہ ڈال دی کہا چچا رب کی راہ میں کہا رب نے تجھ کو درجہ یہ دیا کہ قیامت تک جتنے شہید آئیں گے رب نے ان سب کا تجھے سردار بنایا پھر پھر کیا ہوا حمزہ کی بہن آئی محمد کے گھرانے کی توہین کرتے ہو تم نے یہ سمجھا ہوا ہے زینب کو ماض اللہ تمہ معاذ اللہ وہ بھی اس طرح کی اور پیٹی محمد کے گھرانے کو ہم نے دیکھا صلی اللہ ہو تو آئی میرے آقا تم میرے آقا بھی ہو بتیجے بھی ہو میرے بھیا کی لاش مجھ کو دکھا دو کہاں میرا بھیا کونین کے نے کہا پھوپھی چچا کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی پلٹ جاؤ یہ نا محمد کے گھرانے کی خاتون کہاں پتی جائے مجھے معلوم ہے اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کی گئی کان کاٹے گئے ناک کاٹا گیا آنکھیں نکالی گئی کریجا شک کیا گیا ہزاروں پڑ پھوپھی رب نے جگہ پزا سے منع کیا ہے وہ بھی محمد کی تھی کی لگی بتیجے میرے آقا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھیا کی لاش دیکھ کے روؤں گی پیٹوں گی کعبے کے رب کی قسم ہے نہیں لاش دیکھوں گی رب کا شکریہ ادا کروں گی اور کہوں گی اللہ ساری بہنیں تیری بار میں شہیدوں کی بہنیں اپنے بھائیوں کے سر کا نذرانہ لے کے آئیں گی اور پھوپی تیری سپیا اللہ محمد کی پھوپی سپیا تیری بارگاہ میں صرف اپنے بھائی کا سر لے کے نہیں آئے گی اپنے بھائی کی لاش کا ایک ایک ٹکڑا لے کے آئے گی کہ لوگوں کے بھائیوں نے صرف گردن کٹائی اور میرے بھائی نے اپنے جسم کا کٹوایا تم کیا سمجھتے ہو محمد کے کلانا ہم نے محمد کی پھوپھی کو بھی دیکھا اور پھوپھی کی بے پھوپھی کے بیٹے کی بیوی کو بھی دیکھا پھوپھی کے بیٹے کی بیوی کو بھی دیکھا جس کا بیٹا سولی پہ لٹکایا گیا سلیب پہ لٹکایا گیا اور نے کہا جا سبیر کی بیوی عبداللہ ابن نے کی بوڑھی ماں کو لاؤ تاکہ اس کو پتا چلے کہ باغیوں کا حشر کیا ہوتا سوچا لاش کو سولی پہ کوئی ماں لٹکتا ہوا دیکھ کر برداشت کر سکتی لیکن اس کو کیا پتا تھا یہ محمد کا گھرانا ہے صلی اللہ ہو کہا جاؤ اسما کو بلا چلاؤ اسمائی پکڑ چلا سپاہی جان کے جس راستے میں لٹکایا گیا تھا اسما گزرنے لگی سپاہی روز گئے کیا لگے اسما دیکھو تو صحیح یہ کون ہے کہو یہ میرا کیا سوار ہے جو مرنے کے بعد بھی سوار ہے یہ میرا بیٹا ہے لوگ زندگی میں گر جاتے ہیں یہ مرنے کے بعد بھی اونچا ہے مارنے والے نیچے مرنے والا اونچا یہ میرا بیٹا ہے جو ممبر سے ابھی تک نہیں اترا مر کے ابھی خطیبوں کی طرف کھڑا محمد کا گھرانا یہ گھرانا ہے تم تو ہی کرتے ہو کہتے ہو کہ زینب نے اجنبیوں کے سامنے اپنے بال پھیلا ہے تمہیں حیا نہیں آتی اور کہتے ہو ماتم کا طریقہ ہم کو بتلاؤ کبھی اپنی ماں بہن کا نام بھی بازار میں لیا ہے تم نے نبی کی نواسیوں کو کیا سمجھا کہ بازاروں میں ان کا نام لیتے ہو تمہیں حیا نہیں آتی لوگ پاس پاس لوگوں کا نام ادب سے لیتے ہیں کہ ادب کا ہے تیرے آتما درش نہ ہو کر نمست کم کر دبی آئے جنید دو بھائی جھوٹ بولتے ہو کہتے ہم ماتم اس نے کی آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں ماتم کی تعریف پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھو تمہاری کتاب کشمل الغمہ میں لکھا ہے کہ حسین کی ماں کا سب سے پہلے ماتم کیا تو یزید نے کیا یزید کی بیوی نے کیا تھا اگر تمہیں ماتم کی تاریخ معلوم نہیں تو ہم سے پوچھو یا اپنی کتابوں کو آگ لگا دو بات کیا کرتے ہو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا اور تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یزید کے دربار میں جب زینب سے پوچھا گیا زینب تو انہیں اپنے بھیا کی لاش کے آنسو نہیں بہایا کیا سبب ہے تو اس نے کہا میں محمد کے گھرانے کی بیٹی ہوں میں رو کے دشمنوں کو خوش نہیں کر سکتی تمہاری کتاب میں نے لکھا تم نے کیا قصے بنائے بنایا کہاں سے کہانیاں تراشی کہاں سے افسانے دھرے بات یہ کہہ رہا تھا رب کوئی بات کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ بات رک سکتی ہے یوسف کے بھائیوں نے ارادہ کیا یوسف کے باپ کی محبت چھینے اس سے سیاد چھینے سرداری چھینے رب نے کہا سب کے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور کہتے کیا نبی کے بیٹے نبی کے پوتے نبی کے پر پوتے باپ یعقوب نبی دادا اسحاق نبی پر دادا ابراہیم سب کے سب کھڑے ہیں ہاتھ باندھے دس گیارہ چون جینا بے بے دو تل مرجا او لگل کئی تشبد کا لے گا اللہ ال للہمتد کیا ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا غلہ خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں رہے چند روپے لے کے آئے ہیں باقی صدقہ دے دو باقی اور یوسف نے اپنے بھائیوں کے منہ سے صدقے کا نام سنا بڑا پوچھے ہے اللہ تم پال تم نے یوسف اور تمہیں یاد ہے تم نے یوسف سے کیا سلوک کیا تھا یہ ایک اور چہرے سے نقاب الٹا نیچے سے چاند مسکرا رہا تھا چہرے بھی نہ کیا لانتا یوسف تو ہی تو یوسف نہیں کالا نا یوسف تو کیا تھا کل ہے لقد آ کل اللہ گا جو رب چاہے وہی ہوتا ہے جو رب نہ چاہے وہ ہو سکتا تم کہتے ہو رب نے بنایا تم کہتے ہو اس کو رب نے بنایا تھا میں نے کہا رب نے بنایا تھا تو بنا کیوں نہیں ایک حوالہ اور یاد کر دو حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی لوگ آئے علی کے پاس علی ہاتھ پر آؤ ہم تمہاری خلافت کی بات کرتے ہیں ہم تمہاری خلافت کی اگر سمجھ جانا خدا کی قسم اس حوالے کو تو سونا ایک طرف اور یہ حوالہ ایک طرف ساری کائنات کے ملا مل کر پاکستان کے نہیں ناروبال کے نہیں ساری کائنات کے مل کر اس ایک عبارت کا جواب نہیں دے سکتے یاد رکھنا بات کو آئے لوگ علی ہاتھ پڑا ہم تمہاری بات کرتے ہیں تجھ کو خلیفہ بنائے علی نے کیا جواب دیا وہ جواب جو میری کتاب میں نہیں تمہاری سب سے مقدس کتاب میں موجود ہے اور اس کتاب کا نام ہے نہدل یاد رہے گی بات اس کتاب کا نام کیا ہے اور دوہراؤ اس کتاب کا نام کیا ہے نہ کتاب میں لکھا ہے علی کے پاس آئے علی ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہاری بات کریں علی نے کہا داؤنی بل تم سو ہے نہیں مجھ کو چھوڑ دو کسی اور کو بنا دو مجھ کو چھوڑ دو کسی ہائے ہائے ہائے اگر خلافت رب کی طرف سے ہوتی ہے اگر خلافت رب کی طرف سے ہوتی ہے تو علی کو انکار کرنے کی ضرورت کیسے ہوئی قرآن بائیسواں پارا سورہ رہا پورا قرآن کہتا ماں کا نل مومن ازا اضا قسل ہو رسول ہو لهم خیارہ من امرهم جب رب کا حکم ہو تو کوئی مومن اس کو ٹالنے کی ضرورت کر سکتا رب کے حکم کے مقابلے میں کسی مومن کو اس کو رکھنے یا ٹالنے کا اختیار رحم الخیارہ تم کہتے ہو خلافت رب کی طرف سے ہوتی ہے میں کہتا ہوں یہ اگر رب کی طرف سے ہوتی ہے تو علی نے قبول کرنے سے انکار کیوں کیا علی نے قبول کرنے سے انکار ہے رب کا حکم ڈالو اور ایاز بلّہ رب کہتا ہے رب کا حکم ٹالنے والا مومن ہو سکتا ہے اور ہمارا ایمان ہے علی کائنات کے بڑے مومنوں میں سے ایک تھا علی کائنات کے بڑے مومنوں میں سے کیسے ٹالا ملا جواب دیتا ہے ایک ملا کو میں نے کینیڈا غصے کے ساتھ کہا تھا میں نے کہا کیسے کینیڈا کسی کو روٹی کی بھوک لگی وہ نہ دے پھر لیتے ہیں جاؤ جا میں نہیں ہوں کھانا جا میں کھانا میں نہیں کھانا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں کھاتا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے کیوں نہیں دی مطلب کیا ہوتا ہے پہلے میں نے کہا بلو جی یہ ہماری مصیبت ہے کہ اپنی کتابیں بھی پڑھیں تمہاری کتابیں بھی پڑھیں اور پھر تم کو پڑھائیں بھی پھر تم کو کتاب تو تم نے کبھی دیکھی نہیں تم کو کس سے کہانیوں پہ گزارا کرتے ہو علی نے چل کاٹ کے رکھ دی اس کی جس نے کہا کہ خلافت خدا کی طرف سے ہوتی ہے کیا کہا کہا ضروری اٹے پہ موجود ہے میری عبارت موجود ہے میں نے کوئی جنا ہو تو عدالت میں اس عدالت کو چیلنج کرے کعبے کے رب کی قسم ہے اگر عبارت غلط ہو تو اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں آؤ اور اگر عبارت صحیح ہو تو گردن نہ کٹواؤ صرف ایمان لے آؤ صرف ایمان اور کچھ نہیں کہتے کیا کہا بل تم سو سمتوں مجھ کو چھوڑ دو کسی اور کو بنا لو علی کیوں مِنِّي أَمِيرًا او خلیفہ کسی اور کو بناؤ وزیر اعظم مجھ کو بناؤ اس لیے کہ پہلی تین خلافتوں کے دور میں مجھے وزارت کا اچھا تجربہ ہے پہلی تین خلافتوں کے دور میں مجھے وزارت کا اچھا تجربہ ہے اگر غصے ہوتے تو وزارت کیوں قبول کرتے اگر غصے میں ہوتے تو وزارت قبول کیوں کر سکتے نئے دن بنایا کہتے ہو خدا نے بنایا علی اگر سمجھتا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تو کہتا شکر ہے کہ میرا حق مجھ کو واپس مل گیا میرا حق مجھ کو نہیں کہا اور پھر ایک بات اور پوچھتا ہوں ایک بات کا جواب دے دو شیعہ کی کوئی ایک کتاب بات یاد رکھنا شیعہ کی کوئی ایک کتاب بھی اس بات سے خالی نہیں ہے جس میں ایک مستقل باب نہیں بنا ہوا اور وہ باب کیا ہے باب و اقضیت و علی فی عہد ابی بکر و عمر عثمان باب اس بات کا کہ وہ فیصلے جو علی ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافتوں کے دوران کرتے ہیں وہ فیصلے جو علی ابو بکر عمر اور عثمان کی خلافتوں کے دوران فیصلہ کرتے رہے جج تھے کس طرح کرتے رہے جج تھے میں کہتا ہوں اگر علی ابو و عمر و عثمان کو غاصب سمجھتے تھے تو ان کی جدی کیوں کو ممکن تھی ان کی جدی اور ان سے وزارت کیوں قبول کی کہتے ہیں ڈرتے ہوئے قبول کی کہتے ہیں ڈرتے ہوئے ہائے دو جواب ایک تمہاری کتاب سے ایک اپنی کتاب سے سن لو کہتے ہیں وزارت بھی قبول کی ججی بھی قبول کی چیف جسٹس بھی یہ تھے وزیر بھی وزیر اعظم بھی یہ بھائی پھر اگر سمجھتے تھے ہے نہ حق ہے تو پھر ان سے مدارت کیوں قبول کی کیا لگے جی، ڈرتے ہم نے کہا اس کے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی جس کی بہادری کا قصہ تم نے یوں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ تمہاری کتاب انوار نوانی کال اتنا بہادر کہ خیبر کے موقع پہ لڑتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈھال ٹوٹ گئی اس کے ہاتھ سے یہاں بھی ملا نے قصہ بیان کیا ہے اس کے ہاتھ سے لڑتے ڈرتے ڈھال ٹوٹ گئی ڈھال سمجھتے ہو کہ نہیں ایک لوہے کا توا بنا ہوا ہوتا ہے جس کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کے دائیں ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں دوسرا تلوار مارتا ہے تو اس لوہے کے کڑے کو آگے کر دیتے ہیں تاکہ اس سے لگے جسم کو تلوار کہاں ٹوٹ گئی علی نے دیکھا اب کو ڈھائی ٹوٹ گئی اب کیا کروں سامنے ڈال بھی کوئی نہیں تھی سامنے خیبر کا دروازہ تھا قلعہ خیبر کا اور دروازہ کہا اتنا بڑا اتنا لمبا اتنا چوڑا اتنا بھاری کہ چالیس آدمی مل کے اسے کھولتے اور بند کرتے چالیس آدمی اسے مل کے کھولتے معلوم ہوگا کوئی دو سو فٹ لمبا ہوگا کوئی ڈیڑھ سو فٹ چوڑا ہوگا اتنے ہی ہوتے ہیں تینوں کے دروازے اور چالیس آدمی مل کے جس کو بند کرتے ہیں وہ تو بہت ہی بڑا ہوگا سالی کو غصہ آیا بارہ ہاتھ اس دروازے کے کڑے میں ڈالا زور لگایا جس کو چالیس آدمی مل کے بند کرتے تھے علی نے بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کے ہاتھ میں پکڑ لیا اتنا ہے اتنا ہم شبہ نہیں کرتے صرف ویسے ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ دو سو فٹ لمبا ڈیڑھ سو فٹ چوڑا دروازہ جب علی کے سامنے آ گیا تو تلوار کہاں سے چلاتے تھے یہ ڈیڑھ سو فٹ چوڑا اور دو سو فٹ لمبا دروازہ تو منہ کے آگے آ گیا تلوار ایک مولوی کہہ رہا اندر سے کھڑکی نکال لی تھی پاگل ہے نا کون جو ساری قصے کہانی سننے والی ہے کسی نے عقل کی بات نہ کبھی سنی نہ دیکھی اس نے بھی میرے کیا کو ہوں پوچھتا نا یا بابی ہوں یا گلابی ہوں گا دونوں نے بڑی ہے سوال پوچھنے پھر پوچھتے نا ڈیڑھ سو فٹ لمبا دو سو فٹ لمبا ڈیڑھ سو چوڑا تلوار کہاں سے ملا کہتا جی ہم لوگ کھڑکی لی لیتے ہم نے کہا جی اتنا بہادر اتنا بہادر کہ تمہاری کتاب المارے نعمانیہ میں لکھا ہے جب اس نے مرحب پر تلوار ماری اتنے زور سے ماری اتنے زور سے ماری کہ مرحب کو سر سے کاٹ کے پیروں سے نکل گئی تو رک گئی کہا نہیں علی کا بازو رک جائے ہم نے کہا کہ ابو کر پہلی زمین کو کاٹ گئی ہم نے کہا پھر لگے پھر دوسری زمین کو بھی کاٹ گئی ہم نے کہا پھر کنگے پھر تیسری کو بھی کاٹ گئی ہم نے کہا پھر لگے چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں وہ وہاں تک پہنچ گئی جہاں بیل نے اپنے سینوں پہ زمین اٹھا رکھی تھی اللہ جانے میں پہلے اپنی بڑی بوڑھیوں سے قصہ سنا کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ بچوں کو چپ کرانے کے لیے کہانی بنائی ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا چلا ان کی حدیث کی کتابوں سے یہ کہانی نہیں ہے جن کی حدیث کی کتابوں کا حال یہ ہے ان کی تاریخ کی کتابوں کا حال کیا ہوگا کر دو پیر کے سر کے قریب پہنچی اللہ ڈر گیا اللہ ڈرنا ہی چاہیے صاحب اے ابھی اللہ کو ڈرنا ہی چاہیے بھائی اللہ جی ہو رہا بھائی کیوں ابھی اللہ جی ہو رہا ایسے ایسے جائے اسی طرح سے جائے اس دفعہ ہمارے مولوں نے قصہ بنایا ہوا ہے کہتے ہیں جب جی، تباہ کرنے کے لیے دیا بندہ تو کے جلد گھومتا ہوا مولوی صاحب کو پوچھنے لگا اور یہ ہم نے تو پتا ہے کبھی پاک پٹن کے گرد گھومتے ہیں کبھی داتا دربار کے گرد گھومتے ہیں اندر داتا اس گھر کے اندر کس کی قبر ہے تو اس کے گرد بھی گھومتے ہیں مولوی کو بھی اس کے اندر خدا کی قبر ہے اللہ ڈرتا ہے بھاؤ بھی اتنا ہے کیوں ڈر گیا اللہ نے کہا جبریل جلدی جا علی کو غصہ آیا ہوا ہے کہیں تلوار سینگوں کو کاٹ گئی تو زمین پھٹ جائے گی ساری زمین دو ٹکڑے زمین تباہ میرے نبی کی امت بھی جلدی جاؤ اپنا پر نیچے رکھو نہیں تو سب کچھ دے و خبر جبریل بھاگا ہوا گیا اپنا پر نیچے رکھا آدھا وہ بھی کٹ گیا آدھا میں نے کہا علی کی تلوار میں ہو گئی ہائیڈروجن بند ہو گیا نا بھائی نیچے تک پہنچی کیسے کتنی لمبی تھی بھائی عقل کی بات کہیں گے عقل سے تو ہم نے پرانی دشمنی لی ہوئی ہے تو اچھا مول بار بار عقل عقل کرتا ہے ہم نقل کو گھر چھوڑ کے آئے ہیں ماتم عقلی ہی کا تو کرتے ہیں اور کس کا کرتے ہیں اور کس کا ماتم کرتے ہیں اور کس کا اتنا بہادر ہم نے کہا جو اتنا بہادر تھا اس کو مارے سے جیسے ابو بکر سے ڈرنے کی ضرورت اس کو کیا ضرورت ہے ڈرنے کی اور پھر ایک بات یہ تو تمہاری کتاب کی ایک ہماری کتاب کی بھی سن لو اور کتاب سیاست کی کتاب سیاست کی آج کے اس کے گزرے دور میں آج کے اس کے گزرے دور میں ہم نے دیکھا ہم نے پڑا ہم پر ہم پر بیتی وزارتوں کی پیشکش ہوئی سماجوں کی پیشکش ہوئی پودوں کی پیشکش ہوئی اقتدار کی پیشکش ہوئی لیکن جیل جانا گوارا کر لیا وزارت قبول کرنا گوارا ہو اور اگر آج کے لیڈروں کا یہ حال ہے تو علی معاذ اللہ ان لیڈروں سے بھی کیا گزرت نہیں سمجھ آئی بات وہ اس پر اخبار میں جنرل عارف گیا ہے ایئر مارشل کے گھر فلانا گیا ہے نوابزاد رسول اللہ کے گھر فلانا گیا فلان کے گھر آؤ وزارت لے لو کہا جس کو نہیں مانتے اس کی وزارت لینا گوارا نہیں جیل جانا گوارا ہے جیل جانا گوارا وزارت قبول کرنا گوارا لوگ مجھ سے کہا گیا چوہتر میں خود نے کہا سعودی عرب میں سفیر بن کے چلے جاؤ اسلامی کانفرنس کے لیے ڈائریکٹر بن کے چلے جاؤ ہم نے کہا اگر تیری حکومت نہیں مانتے تو تیری سفارت کو بھی ماننے کے لیے تیار کا قتل کا مقدمہ ایک پھر کہا دوسرا دو پھر کہا مقدمے پھر مقدمے تو مقدمہ تھا اس طرح مقدمہ جس طرح صوفی کا من کا گرتا ہے مقدمے کا مقدمہ ہم نے کہا سن لو کابے کے رب کی قسم ہے جان دینا گوارا ہے جس کو نہیں مانتے اس کی وزارت لینا گوارا تو آج آج کے اس گئے دوسرے دور میں بھی چھوٹے چھوٹے لوگ معمولی لوگ جن کی کوئی بھی نہیں و منظر نہیں اپنے مخالفوں کی وزارت قبول کرنا گوارا نہیں کرتے جیل جانا گوارا علی کو تو جیل میں بھی نہیں بھیجا گیا تھا اور کہتا ہے ملا چلنا لگایا عمر نے لگایا تھا مار چلنا لیکن بدماشوں کے لیے لگایا تھا مار چلنا بدماشوں کے لیے لگایا تھا ما چل رہا کے لیے لیکن اگر کہتے ہو ماشاء اللہ کا مطلب ہے حریت فکر آزادی اظہار تو یہ عمر کھڑا ہے عام سے ایک عام آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے نیچے اترو کرتا نیا پہنا ہے جب تک صفائی نہیں دو گے تجھے نبی کے ممبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ماشاء اللہ شرم نہیں آتی تم ہر دور کے جدیدوں کی پرست کرنے والے تم سوگارہ نے حسین نہیں سوداگرا نے حسین ہو آؤ اپنی تاریخ بھی اٹھاؤ ہماری تاریخ بھی اٹھاؤ ہم نے ہر دور میں ہر دور کے یزیدوں کو للکارا چار حکومتیں سولہ سال کی عمر میں ہم نے ہٹائی پڑھ کے آئے ہوئے سولہ سال ہوئے چار حکومتیں ہٹائی چاروں نے جیل میں پھینکا اور یہ بزرگ آئے تم نے پڑھا یہ اسلام کے معنی یہ آئے انہوں نے بھی کہا دھمکایا برگلایا مقدمے یاد ہے تمہیں میں امریکہ میں تھا پیچھے ماشاء اللہ کا مقدمہ بنا ہوا ہم نے کہا سن لو جرنا لو تم بھی سن لو کرنا لو تم بھی سن لو جس نے محمد کے خدا کو مانا وہ کسی دوسرے خدا کو ماننے کے لیے تیار مقدمے بناؤ ہم سوداگران حسین نہیں ہیں ہم حق کے علم بڑھائے تم نے غلط کہا تم کو بھی چیلنج خانزادے نے غلط کہا اس کو بھی چیلنج پھر مارشل نے غلط کہا اس کو بھی چیلنج وڈیرے کے بیٹے نے کہا اس کو بھی چیلنج تم اگر وردی پہن کے آگے ہو تو محمد کے غلاموں کو ڈرا سکتے تم کو بھی چیلنج کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہ میں چاہے حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن اپنے بھی ہے ناراض بے گانے بھی نہ ہو جائے کیا ساری کائنات ناراض ہو جائے ہو جائے محمد کا خدا راضی رہے پرواہ نہیں ہے ہم ہیں علی کے ماننے والے علی نے وہی بات کہی جس کو حق سمجھتا علی بزدل نہیں تھا علی بزدل علی بے زمیر رضی اللہ تعالی علی بے تم کہتے ہو کہ مانا بھی نہیں یوگا بھی قبول کر لیا مانا بھی نہیں بحث بھی کر لی ہم سے بھی کہا گیا تھا جو چاہے منوا لو امیر المومنین مان لو ہم نے کہا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مان سکتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان مان سکتے ہیں صدر صاحب مان جنرل صاحب مان امیر المومنین ماننے کے لیے تیار ہے چاہے کتنے بے زمین شورا میں چلے گا لے جاؤ بے زمین تمہیں مبارک پر تھوک کے حساب سے لے جاؤ کوئی ہمارا رہا بچا کھچا ہے اس کو بھی لے جاؤ لیکن ہم ہم امیر المومنین اسی کو مانتے ہیں جس کو مومنوں نے منتخب کیا ہو جس کو مومنوں نے منتخب نہیں کیا اس کو امیر المومنین ماننے کے لیے تیار نہیں مان جاؤ پھر جو بھی جی کہ کیا دوری بل تم تو گئی فنی لکم وزیرن خیر منی امیر جاؤ خلافت کسی اور کو دے دو وزارت مجھ کو دے دو مجھ کو تجربہ ہے اور پھر جب خلیفہ بن گئے امیر معاویہ نے چیلنج کیا نہیں حقیقت کو کیا جواب دیا جا تمہاری عمارت کو ڈھایا ہے علی ہمارا نحد بل رہا تھا کام معاویہ رضی اللہ تعالی خلافت میری سچی ہے فرمایا تیری کیوں سچی ہے کیا کہا نہ میں چوڑا جلی ابا بکرین باؤ میرا میری خلافت اس لیے سچی ہے کہ میری بیعت انہوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر عمر و عثمان کی بیعت کی تھی مجھے انہوں نے خلیفہ بنایا جنہوں نے ابو بکر عمر و اور علی تو اپنی خلافت کی صحت کو مدار اس لیے ٹھہرائے کہ میری خلافت درست اس لیے کہ صدیق کی خلافت درست عمر کی درست عثمان درست اس میں اور رب نے بنایا علی کہتا ہے نہیں ان چورا لل مہاجری نبل انصار خلیفہ وہی ہوتا ہے جس کو مہاجر اور انصار بنا کا خلیفہ اور مہاجر اور انصار نے پھر کس کو بنایا اس کو بنایا کہ سرور کائنات نے اپنے جیتے جی جس کو اپنے مسلے پہ کھڑا کیا جیتے جی جس کو اپنے مسلے پہ اور کن حالت میں کھڑا کیا یہ بھی سن اس دن کھڑا کیا جس دن کچا عباس بھی مدینے میں اس دن کھڑا کیا جس دن کسے کا بیٹا علی بھی مدینے میں اس دن کھڑا کیا تمہارے بقول حسنین باچور مدینے میں موجود یہ سب موجود نبی نے آنکھ کھولی مارا مرو ابا بکرے بکری کلو الناس میرے چچا عباس کو کہو میرے داماد علی کو کہو میرے نواسے حسن حسین کو کہو تم پیچھے کھڑے ہو وہ آگے ابو بکر کو کھڑا کرو آگے ابو مرو ابا بکر اور جب کھڑے ہوئے آقا اٹھے نظر ڈالی اور اللہ ولہ بل وینو نہ اللہ ابا بکر اور ابو بکر تیرے سوا نہ کسی کی امامت کو رب مانے نہ محمد کے غلام مانے محمد کے غلام بھی مانے تو تجھ کو رب بھی مانے تو آج تجھ کو پیچنے کے ادھر بھی ہو گیا سن لو خلافت اسی کا حق تھا جس کو نبی نے اپنے مسلے پہ کھڑا کیا اور خلافت اسی کا حق تھا جس کی بیعت علی نے کی خلافت اسی کا حق تھا جس کی بیعت حسین نے کی پھر اس کے بعد خلافت اسی کا حق تھا جس کے دروازے پہ فاطمہ کے جگر گوشے حسن اور حسین پہرا دیتے رہے کتاب تمہاری مریض اسلام مسودی کی شرح نحج البلاغہ ابن ابل حدیث کی تاریخ بخوبی شیر کی کا جب عثمان کے گھر پہ حملہ ہوا تو پہرا دینے والوں میں ایک حسن تھا دوسرا حسین تھا اگر ان کی بیعت نہیں کی تھی تو اس کے گھر پہ پہرا دینے کی ضرورت کیا تھی خلا کا حصہ اور اریڑی کو علی نے مانا اور ہم نے بھی علی کو مانا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں علی کو ماننے والا وہی ہے جو ابو بکر کو ماننے والا ہے اور جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ علی کو بھی وہ علی کو بھی وہ حسن کو بھی وہ حسین کو بھی کہ یہ تو نمازیں پیچھے پڑتے رہے یہ خلافت ماننے کے لیے تیار ہے یہ زندگی میں نمازیں پڑھتے رہے وہاں خیر وغیرہ الحمد للہ رب العالمین